یہ چیز یہ اس کے لیے جو بیٹھ کر اور کھڑے ہو کر نماز پڑھ ہے اس کا سینا اور چہرہ قبلے کی طرف ہو کوئی شخص ایسا ہے جو کھڑے جو نہ کھڑے ہو سکتا ہے نہ بیٹھ نہ بیٹھ سکتا ہے تو ایسی صورت میں وہ کیسے نماز پڑھے تو یہ دیکھیں گے وہ پہلو کے بعد لیٹ سکتا ہے کہ نہیں ایک پہلو پر اگر وہ ایک پہلو پر لیٹ سکتا ہے تو سیدھے جانب میں لیٹے گا اور جو ہے اس کا جو اس کا چہرہ اور سینا جو ہے قبلے کی طرف ہوگا اس طرح سے لیٹ کر جو ہے اس کا چہرہ اور سینا قبلے کی طرف ہوگا اگر کوئی ایسا ہے جو ایک پہلو پر بھی نہیں لیٹ سکتا ہے تو جو ہے اس کا قبلہ کیسا ہوگا تو جو ہے یعنی کہ جو چٹ لیٹ کر نماز پڑھے چٹ لیٹ کر یعنی پیٹ کے بل جو شخص لیٹ کر نماز پڑھنا چاہتا ہے جو مجبور ہے پیٹ کے بل لیٹ کر نماز پڑھنے میں تو وہ جو ہے پیٹ کے بل لیٹے گا اپنے پیروں کو قبلے کی طرف کرے گا یعنی پیروں کے تلووں کو جو اس کے تلوے ہوں گے پیر کے وہ قبلے کی طرف ہوں گے اس کا چہرہ اور اس کے پیروں کے تلوے دونوں جو ہے قبلے کی طرف ہو کر نماز پڑھیں یعنی اس طرح سے جو لیٹ جائے گا اس کے پیر لمبے ہوں گے اس طرح سے اور وہ ایسا نماز پڑھے گا یہ سمجھ میں آ گیا جو کھڑے اور بیٹھ کر نماز پڑھے گا اس کا قبلہ سینا اور چہرہ ہے چہرہ اور سینا جو ہے قبلے کی طرف ہونا چاہیے اب اسی طرح کوئی اگر پہلو کے بل لیٹ کر نماز پڑھے گا جو مجبور ہے پہلو کے بل لیٹ کر نماز پڑھنے کے لیے تو ایسا شخص جو ہے اس کا چہرہ اور ایسے شخص کا چہرہ اور سینا یہ قبلے کی طرف ہوگا کوئی ایسا شخص ہے جو لیٹ کر نماز پڑھنے پر مجبور ہے یعنی کہ پیٹ کے بعد لیٹ کر چٹ لیٹ کر نماز پڑھنے پر مجبور ہے تو ایسے شخص کا جو ہے چہرہ اور پیر یعنی کہ تلوا قبلے کی طرف ہوں گے اس طرح سے پر لیٹ جائیں گے اس کا چہرہ اور وہ جو ہے قبلے کی طرف ہوگا تو یہ ہو گیا قبلے کا مسئلہ تو یہ الحمد اللہ کے فضل و کرم سے ہماری نماز کی پانچوں شرائط پانچوں شرائط ہو گئی تو یہ چیز سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو قبلے کا مسئلہ جی حضور وہ رکعت اور سجود رکو سب کیسا کرنے کا سو جو لیٹ کے نماز پڑھ رہا ہے اس وہ اشارے سے پڑھے گا وہ رکعت ایسا بننے کا یہ رکعت ہے نا جو دو ہاتھ جیسے جیسے کوئی شخص لیٹ لیٹ کا نماز پڑھنے والا ہے اس طرح سے لیٹ کر لیٹ گیا پیٹ کے بل لیٹ کے نماز جی۔ پڑھ گیا اب اللہ بول کے ہاتھ باندھ دے گا ایسا سورہ جی۔ فاتحہ سورہ پڑھ لیا اس کے بعد اللہ اکبر بول کے جو اب اٹھ تو نہیں سکتا ہے وہ ایسے جی۔ اشارے میں ایسا لگے ایسا تھوڑا مطلب اگر اٹھا سکتا ہے منڈی تو اس انداز سے اٹھائے ایسا لگنا چاہیے کہ ہاں بھیا وہ رکو میں جا رہا ہے اس طرح اٹھا لے رکو میں گیا اٹھ گیا رکو سے اٹھا اب سجدہ بھی ایسے ہی کر سکتا تھا اسی طرح سجدے میں اللہ اکبر اٹھے پھر سجدے میں جائے اس طرح سے اب کوئی شخص لیٹ کر نماز پڑھ رہا ہے یعنی ایک پہلو پر لیٹ کر نماز پڑھ رہا ہے تو ایسا شخص کس طرح نماز پڑھے گا اس طرح نماز پڑھ رہا نکات باندھ دے گا اسی طرح جب رکو کرے گا ایسا اشارے سے آنکھوں سے یا پھر جو اسی طرح اشارہ کرے گا وہ اسی طرح وہ نماز اپنی مکمل کرے گا اشارے سے رکو سجدہ اگر نہیں کر سکتا اٹھ کر بیٹھ کر تو وہ جو وہ اسی طرح اشارے سے پوری نماز پڑھے گا آنکھوں کے اشارے سے اگر ہل بھی نہیں سکتا ہے تو آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھے گا ہو جائے گی انشاءاللہ تو یہ اور ایک سوال ہے ابھی جو کرسی پہ جو نماز پڑھتے ہیں جو ان کو کھڑا سکتے ہیں مگر رکو اور سجود میں ان کو تکلیف ہوتی ہے تو انہوں نے رکعت باندھ کے کے پھر بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں ہیں رکو سجود کر سکتے نا دیکھیے اس کے لیے بھی ایک مسئلہ پہلے تو یہ آتا ہے کہ کوئی شخص ایسا ہے جو بیٹھ کر نماز یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے مطلب اس کی طاقت نہیں ہے ہاں اگر کوئی اس کو کھڑے کرے بٹھائے سجدہ کروائے تو ایسی صورت میں جو ہے وہ اگر کر سکتا ہے تو اس سے کروا سکتے ہیں یعنی کہ اس کے لیے ضروری ہوگا کوئی اس کے گھر والا جو اس کی مدد کرے اس کو رکو کرانے میں سجدہ کروانے میں یعنی کہ اس کو اٹھانے کے لیے اس میں مدد کرے اس کو اگر کوئی گھر والا نہیں ہے تو کسی کام والے کو رکھ لیں اجرت کے طور پر کہ وہ اس کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑے کرے اٹھائے بٹھائے سب کچھ کرے وہ نماز میں سجدے سے اٹھائے سجدے میں لے کر جائے بھائی یہ میں نے کل آپ کو تو اس کے بعد یعنی کہ آئے گا کہ جو آدمی بیٹھ کر نماز پڑھے جتنا کھڑے ہو سکتا ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھے باقی بیٹھ کر نماز پڑھے اس طرح سے تو یہ سمجھ گیا آپ کو جی جی الحمد للہ تو یہ اللہ کے فضلے سے ہمارا جو ہے نماز کے پانچوں شرائط ہمارے مکمل ہو گئے الحمد ابھی کوئی شخص ایسا ہے کہ ان پانچوں شرطوں میں سے کوئی شرط جو ہے مطلب وہ اس پر عمل نہیں کر سکتا کوئی شخص ایسا ہے تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا تو ایسا شخص کیا کرے گا تو اس کے لیے بتا رہے ہیں کہ کوئی شخص اگر پاکی پہلا نماز کے پانچ شرائط میں سے پہلی شرط کیا ہے حدث ناپاکی سے پاک ہونا چھوٹی بڑی ناپاکی سے یعنی وضو بھی ہونا با وضو ہونا با غسل ہونا ٹھیک ہے اگر کوئی با وضو غسل ہونے سے عاجز ہے کوئی مطلب پانی کے استعمال کرنے سے عاجز پانی استعمال نہیں کر سکتا ہے تو تیمما تو وہ تیمم کرے گا اگر کوئی تیمم کرنے سے بھی عاجز ہے تو فرما رہے کہ وہ جو ہے اس کے بغیر وضو بغیر غسل کے وہ نماز ادا کرے گا کیوں نماز کے وقت وقت کے وقت کی حرمت کو پامال رکھتے ہوئے وقت کی جو حرمت ہے اس کو جو ہے سلامت رکھتے ہوئے اس کو پامال رکھتے ہوئے جو اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے جو ہے وہ نماز ادا کر لے گا بغیر وضو بغیر غسل اگر مجبور ہے تو پھر بعد میں جیسے ہی اس کی مجبوری ختم ہو جائے گی ختم ہو جائے گی اس کے بعد میں وہ اپنی نماز کو جو ہے لوٹائے گا یہ پہلی شرط ہو گئی اگر کوئی آجیز ہو تو سمجھ میں آ گئی یہ پہلی چیز جی جی, جی، الحمد للہ اب دیکھیے اب کوئی شخص دوسری شرط دوسری شرط یہ کہ کپڑے کا بدن کا جگہ کا ناپاکی سے پاک ہونا نجاست سے پاک ہونا اب یہاں پہ دوسری چیز بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص آجیز ہے کپڑے بدن کا جو نجاست سے پاک کرنے کرنے سے کوئی شخص عاجز ہے تو وہ جو ہے وقت کی حرمت کو پامال رکھتے ہوئے وہ نماز کو پڑھ لے گا پھر جیسے ہی اس کو آسانی ہو جائے گی نماز یعنی کہ نجاست کو دور کر سکتا ہے اب وہ شخص جو ہے نماز کو لوٹائے گا پھر سے یا اس کے کپڑے میں جو ہے نجاست لگی ہوئی ہے اب وہ کیا کریں جیسے کل رضا بھائی نے کل سوال کیے تھے کہ کسی کے کپڑے پہ جو ہے نجس لگ جائے تو کیا ہوگا تو آپ دیکھیے اگر کسی کے کپڑے پر نجس لگ جائے اس کے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے اور اس کے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے پہننے کے لیے تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا تو وہ جو ہے ننگا ہو کر یعنی اوپن ہو کر وہ نماز پڑھ لے گا اوپن ہو کر وہ نماز پڑھ لے گا اور جبکہ اگر امکان نہ ہو پاکی حاصل کرنے کا اس کے کپڑے کا یا اس کی جگہ کا اگر وہ اگر امکان نہیں ہے پاکی حاصل کرنے کا پاکی حاصل کرنے کے لیے تو ایسی صورت میں جو ہے وہ اسی انداز میں نماز پڑھ لے گا اگرچہ وقت جو ہے چلا جائے اگر کوئی شخص ایسا ہے کوئی شخص ایسا جس کو نجاست کی جگہ پر باندھ دیا گیا ہے نجاست کی جگہ پہ وہ اٹکا ہوا ہے جیسے میں نے اس دن مسئلہ بتایا تھا کوئی شخص نجاست کی جگہ پہ اٹکا ہوا ہے اب نجاست اب وقت کا جو نماز کا وقت جا رہا ہے اب ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا اور اس کو بچھانے کے لیے سجدہ کرنے کے لیے کوئی چیز بھی نہیں ہے تو ایسی صورت میں جو ہے وہ ایسی صورت میں وہ نماز پڑھ لے گا نجاست کے اوپر اور ایسی صورت میں وہ جو ہے نجاست کے اوپر ہی نماز پڑھ لے گا بعد میں جیسے ہی نجاست پاک زمین اس کو ملے گی پاک جگہ اور وہ پاک جگہ پر پھر نماز کو لوٹائے گا یہ ایک چیز ہو گئی اور وہ سجدہ کس طرح کرے گا وہ شخص سجدہ کس طرح کرے گا تو ایسی صورت میں اس کو بچانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملی ہے نا نیچے نجاست کے اوپر کوئی چیز اس کو بچھانے کے لیے جگہ نہیں ملی ہے تو ایسی صورت میں وہ شخص جو ہے سجدہ نہیں کرے گا صرف اپنے سر کو جو ہے سجدے کے لیے جھکائے گا اپنی پیشانی کو ناک کو جو ہے سجدے پہ نہیں رکھے گا صرف جو ہے جھکائے گا وہ اسی حالت میں اس کا سجدہ ہو جائے گا یہ چیز سمجھ میں آ گئی دوسری چیز پاکی والی جی جی, جی، ہاں الحمد للہ اب تیسرا بتائے تھے ستر العورت ستر العورت بتائے تھے کہ شرمگاہ کا چھپانا شرمگاہ کتنی ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ ہے عورت کی شرمگاہ عورت کا سطر عورت کتنا ہے تو ہتیلی اور چہرے کا چھوڑ کے مکمل بدن جو ہے اس کا سطر عورت ہے اب ایسی صورت میں آپ دیکھیں وہ بتا رہے اگر کسی نے کپڑا ہی نہیں پایا کسی کے پاس کپڑا نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے سطر عورت اب وہ کیا کرے گا تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے عورت کو جو اپنی شرمگاہ کو چھپائے تین مٹی سے پورے بدن پہ یعنی کہ ناپ سے لے کے گھٹنے گھٹنے تک مٹی لگا لے مرد اور عورت پورے بدن پہ مٹی لگا لے کپڑا نہیں ملا ایسی جگہ ہے کچھ مجبوری ایسی ہے کہ آدمی کچھ استعمال ہی نہیں کر سکتے تو پورے بدن پہ مٹی لگا لے گا گیلی مٹی ہے او حشیشن مٹی نہیں ہے تو جو ہے گھاس لگا دے گا پتے لگائے گا سترے عورت پر او حشیشن او ورقین گھاس لگائے گا یا پتے لگائے گا او یا اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ہو جو سطر عورت کو چھپانے کے لیے کام آئے وہ چیز استعمال کرے گا اگر کسی نے اتنا کپڑا پایا کہ وہ بانس کو ہی ستر کر سکتا ہے یعنی بانس حصے کو ہی چھپا سکتا ہے اتنا کپڑا اس نے پا لیا تو ایسی صورت میں وہ اگلی اور پچھلی شرمگا کو چھپائے گا نماز کی حالت میں ایسی صورت میں اگلی اور پچھلی شرمگا کو چھپائے گا اگر اتنا کپڑا ہے کہ وہ اگلا پچھلا نہیں چھپا سکتا صرف اگلا ہی چھپا سکتا اگلی شرمگاہ تو وہ صرف اگلی کو ہی مطلب اتنا کپڑا ہے کہ وہ دونوں شرمگاہ میں سے اگلی یا پچھلی میں سے کسی ایک ہی جگہ کو چھپا سکتا ہے تو ایسی صورت میں وہ اگلی اگلی شرمگاہ کو یہ چھپائے گا آگے کا ستر کرے گا وہ اگر اس کو سطر ملا ہی نہیں کہیں پر نہ مٹی ملی نہ گھاس ملا نہ نہ گھاس ملی نہ پتے ملے نہ نہ کوئی اور چیز تو ایسی صورت میں وہ اوپنلی نماز پڑھے گا اور اس کو یادہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ایسے شخص کو اب یہ تین چیز ہو گئی ہماری ایک تو حدث ناپاکی سے پاک ہونے جو حدث ناپاکی سے پاک ہونے سے عاجز ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہم نے بتایا جو نجاست سے پاک ہونے سے عاجز ہے اس کا حکم بتائے کوئی سطر عورت یعنی شرمگا کو چھپانے سے کوئی شخص آجی ہے تو اس کا حکم بتائے ابھی دو چیز بچی ہے وقت کا معلوم ہونا اور جو ہے قبلہ رخ ہونا دو چیز بچی ہوئی ہے اب دیکھیے وقت کا معلوم ہونا اس کے اندر اب یہ کیسا ہے کہ اگر کوئی شخص حضرت ایک سوال ہے کہ ہم اندھیرے میں نماز پڑھ سکتے ہیں ہاں پڑھ سکتے ہیں اچھا اوکے جزاک اللہ جی لیکن اندھیرے میں بھی جو ہے کوئی شخص یہ سوچے گا ہم اندھیرے میں ستر عورت نہیں دکھ رہا ہے تو ایسی صورت میں بھی نہیں چلے گا ستر عورت پہن کر ہی جو ہے ستر عورت کر کے ہی نماز پڑھنی ہوگی چاہے اندھیرے میں پڑھے چاہے اوپنلی یعنی کہ اجالے میں پڑھے جیسے یہ کل مسئلہ بتایا تھا اندھیرا ہو یا اجالا ہو سطر عورت ہر جگہ کرنا ہے کوئی ہو یا نہ ہو سطر عورت نماز میں کرنا ہی ہوگا اب کوئی شخص ایسا ہے نماز کی معرفت ہونا یعنی نماز کے وقت کا معلوم ہونا حضرت لائٹ چالو کر کے مطلب لائٹ چالو کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے اندھیرے میں نماز پڑھنا تو بہتر ہے کہ آدمی اجالے میں نماز پڑھے اندھیرے میں کیوں پڑھو گے جب لائٹ ہے سب کچھ ہے تو اندھیرے میں کیوں پڑھو گے پھر آپ اچھا۔ مجبوری میں جی دیکھیے آنکھ بند کر کے نماز پڑھنے سے سنت ادا نہیں ہوگی سنت یہ ہے کہ آدمی پوری نماز میں جو ہے سجدے کی جگہ پر نگاہ رکھے سجدے کی جگہ پر اور جب تحیات جب پڑھے اشہد اللہ الہ الا اللہ پہ جب انگلی اٹھائے گا اس وقت سجدے کی جگہ سے اپنی نگاہ کو اڑھا کر جو انگلی پہ وہ نظر رکھے گا پوری نماز اس نے جو ہے سجدے کی جگہ پہ اس نے نماز پڑھ لیا اب جیسے اس نے بولا اشحد اللہ الہ الا اللہ تحیات میں دوسری تحیات تحیات میں میں آخر والی تو وہ جو ہے جیسے اشحد اللہ الہ الا اللہ وہ کہے گا تو ویسے اس کی نگاہ جو ہے سجدے کی جگہ سے اس کی انگلی پر آ جائے گی اب سلام پھیرنے تک اس کی نگاہ جو ہے انگلی پر رہے گی تو دیکھیے کچھ علماء کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کچھ کچھ تجربہ تجربہ کار لوگوں کا کہ ان کا کہنا ہے کہ آنکھ بند کر کے جو نماز پڑھنے خوشو و خزو نہیں آتا ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آنکھ بند کر کے نماز پڑھو تو خوشو و خدو آتا ہے تو آنکھ بند کر کے نماز پڑھنے سے دیکھو پہلی بات جو سنت ہے کہ سجدے کی جگہ پر نگاہ رکھنے کی وہ سنت فوت ہو جائے گی تو بہتر یہی ہوگا کہ آدمی جو ہے سجدے کی جگہ پر نگاہ رکھے اور نماز پڑھے ابھی دیکھیں وقت کا چل رہا ہے کہ اگر کسی کو وقت معلوم نہیں ہے کہ وقت داخل ہوا ہے یا نہیں اور اس کو کوئی بھروسے مند آدمی جو ہے خبر دینے والا بھی نہیں ہے کہ بھائی وقت ہو جائے ہو گیا تم نماز پڑھ لو ایسا کوئی شخص بھی نہیں کہ اس کو خبر دے کوئی بھروسے مند آدمی کہ اس کو خبر دے تو وہ جو ہے اپنے خود کے حساب سے جو نماز پڑھے گا اپنے اعمال کے حساب سے اب وہ کیسے اب وہ اس کو پتا ہے اس کا ڈیلی کا شیڈول جو ہے اس کا اس کا شیڈول یہی کہ میں فلاں وقت میں جو ہے فلاں وقت فلاں کام کرتے کرتے میرا جو ہے ظہر کا وقت ہو جاتا تھا تو میں ظہر کا وقت پڑھ لیتا میں ظہر کی نماز پڑھتا ہوں فلاں کام کرتے کرتے میرا عصر کا وقت ہوتا تھا مغرب کا وقت ہوتا تھا تو وہ اسی حساب سے عصر کا عصر کی نماز مغرب کی نماز پڑھ لے گا جیسے وہ دیکھے گا کہ ہاں وقت ہو چکا یہ کام پہ ظہر کا وقت ہو جاتا تو ظہر کی نماز پڑھے گا ہاں عصر کا وقت ہو جاتا تھا اس وقت میں تو عصر کی نماز پڑھے گا وہ اپنے شیڈول کے حساب سے وہ جو ہے نماز پڑھے گا اگر اس کو وہ بھی ذہن میں نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو جو ہے وہ اسی طرح اپنے حساب سے جو ہے نماز پڑھ لے گا کہ ہاں یہ سمجھ کے نماز کا وقت ہو گیا ہے اور بعد میں اس کو اگر معلوم پڑ جائے کہ نہیں نماز کا وقت نہیں ہوا تھا جس وقت میں میں نے پڑھا تھا تو ایسی صورت میں جو اس کو نماز کا ادا کرنا واجب ہے ضروری ہے اور کوئی ایسا شخص ہے جس کو نماز کے بارے میں وقت کا معلوم ہی نہیں پڑے گا ہوا یا نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ یہ کرے گا کہ وہ نماز پڑھ لے گا وقت کی حرمت کو حرمت کے پامال حرمت کو جو پامال رکھتے ہوئے پھر اس کے بعد میں جو ہے وہ نماز کو لوٹا دے گا بعد میں اس کو معلوم ہونے کے بعد میں اب یہ معرف وقت کی معرفت کے بارے میں ہو گیا اب ہے استقبال القبلہ قبلہ رخ ہونا جب ابھی ہم نے بتائے کوئی شخص ایسا ہے کوئی شخص قبلے کو معلوم کرنے میں حیران ہے قبلہ اس کو معلوم نہیں پڑا ہے قبلہ کہاں ہے ابھی ہماری نماز کے شرائط میں سے چار شرائط ہو گئی یعنی جو شخص عاجز ہے وہ کیا کرے گا وہ ہم نے بتا دیا پانچویں شرط اب ہے کوئی شخص ایسا ہے جو حیران ہے کہ قبلہ معلوم کرنے میں کہ بھائی قبلہ ہے کس طرف چاروں جانے کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور وقت بھی کم ہے وقت بھی اس کے پاس کم ہے کہ وہ قبلے کا اگر وقت ڈھونڈنے جائے گا تو اس کی نماز جو ہے فوت ہو جائے گی اس کا وقت جو ہے فوت ہو جائے گا نماز کا اب ایسی صورت میں کیا کرے گا وہ جہاں چاہے وہاں نماز پڑھ لے جس طرف رخ کر کے چاہے اس طرف رخ کر کے جو نماز پڑھ لے اب بعد میں جو ہے اس کو یادہ کر لے یہ یہ عاجز کے لیے ہے جو شخص آجیز ہے اور جیسے کوئی شخص آجیز ہے جیسے مریض قبلے کی طرف رخ کرنے کے لیے وہ عاجز ہے جیسے ہم نے پیچھے بتایا کہ کوئی شخص نہیں نماز پڑھ سکتا ہے قبلے کی طرف رخ کر کرے اس کا جو ہے چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہوتا ہے تو وہ جو ہے وہ تو وہ اس وقت نماز پڑھ لے گا ویسے ہی جس طرف یعنی کہ جس جو انداز پیچھے بتایا گیا پہلو کے بعد لیٹ کر یا جو ہے چٹ لیٹ کر پیٹ کے بل لیٹ کر نماز پڑھے گا اگر اسی حساب سے نماز پڑھے گا لیکن بعد میں اگر وہ ٹھیک ہو جائے سب کچھ صحیح ہو جائے تو جو ہے وہ پھر لوٹا دے نماز کو تاکہ جو اس کا مسئلہ پورا حل ہو جائے یہ نماز کے جو ہے پانچوں شرائط ہو گئی الحمد پہلی پانچ شرائط جو بتائے اس کے اندر کیا کیا مسائل وہ بتائے ابھی جو پانچ شرائط جو واپس بتائے گئے کوئی شخص عاجز ہے پاکی حاصل کرنے سے ناپاکی کو دور کرنے سے سطح عورت کو لینے سے استقبال القبلہ کرنے سے اس کے بعد میں وقت کو معلوم کرنے سے کوئی شخص عاجیز ہے تو اب اس کے بارے میں یہ مسئلہ الحمد یہ کوئی مسئلہ یہاں پر کسی کا جی، حضرت بارش میں بھیگتے ہوئے نماز پڑھنا کیسا پڑھ سکتے ہیں ہو جائے گی نماز اگر جمعہ کے ٹائم پہ ایسے معاملات ہے کہ مسجد میں جگہ نہیں ہے باہر بارش ہو رہی ہے لیکن پانی بھی بہ رہا ہے تو اب اس حالت میں وہ سجدہ مکمل کرے گا کیسا ہوگا سجدہ کر لے گا نا مشکل نہیں ہے پانی تو پانی کتنا بہ رہا ہے کیا سر کے اوپر سے جائے گا اس کے سجدہ کرے گا تو نہیں یعنی زیادہ گندگی بھی بہ رہی ہے سٹی میں تو عام طور پہ اس میں گٹر کا بھی پانی مکس ہو جاتا ہے جی تو, تو اسی حساب سے وہ اتنا جھک جائے کہ سجدے کی مقدار پہنچ جائے کہ سامنے والوں کو یہ لگے کہ وہ سجدے تک یعنی یہ سجدہ کر رہا ہے سجدے کے حساب سے جھک گیا ہے سامنے والوں کو اتنا لگے کہ یہ سامنے یہ جو ہے سجدہ کر رہا ہے کافی ہو جائے گا جی حضرت ایک مسئلہ اور اگر مان لیجئے جمعہ کے دن اتنی زیادہ بھیڑ ہے کہ زید جو ہے مسجد میں جو ہے اسے جگہ نہیں ملی اب صرف سیڑھیوں پہ جگہ ہے تو سیڑھیوں پہ بیٹھ کے کیا نماز ادا کر سکتے یا کھڑے ہو کے اشارے سے سجدہ کر سکتے سیڑھیوں پہ کس طرح کے سجدہ کرنا مشکل ہو جائے گا ہاں۔ اس کے لیے سجدہ یہ جی۔ ہوگا اس وقت کہ آدمی کی کمر نیچے ہو جائے گی اور یہ سجدہ اوپر ہو جائے گا جی سمجھ یعنی سیڑھی پہ اگر نماز نیچے نیچے اترنے والی سیڑھی پہ اگر بیٹھتا ہے کہ ہاں۔ قبلہ اس طرف ہے کہ نیچے اترنے کی ڈائریکشن میں تو اس ہاں۔ صورت میں کیسا کریں گا اگر اوپر چڑھنے والی ڈائریکشن ہے اب دیکھیے سیڑھی اوپر چڑھنے والی ہے اب وہ جی۔ جو ہے پہلی سیڑھی دوسری سیڑھی پر جو ہے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا وہ جی اب ٹھیک ہے اب سیڑھی ہے اب رکو تو کر لے گا آسانی سے کوئی مشکل نہیں مگر جی۔ سجدہ جب کرنے جائے گا یا تو وہ دوسری سیڑھی پہ سجدہ کرے گا یا تیسری سیڑھی پہ سجدہ کرے گا یعنی کہ وہ جی۔ جہاں کھڑا ہے اس کی ایک سیڑھی اوپر یا اس کی دوسری سیڑھی پر سجدہ جی۔ کرے گا تو ایسی صورت میں سجدہ ہی نہیں ہوگا کیونکہ کمر نیچے جا رہی ہے اور سجدہ اوپر ہو رہا ہے ابھی جو بیچ میں جو مسئلے نکلے تھے اکثر مساجد میں وہ ایک کرسی آئی تھی پتا ٹیبل ٹائپ میں مسلم جی اکثر بوڑھے لوگ ایسے نماز پڑھتے تھے اوپر کر کے تو وہ نماز اس کے اوپر درست ہے یہ کیونکہ جو ہے سجدہ اوپر ہوتا ہے جبکہ سجدے کی حیات کیا ہے کہ جو ہے آدمی کا سر جو ہے نیچے جائے اور جو ہے کمر اوپر ہو یہ سجدے کا طریقہ ہوتا ہے تو اس سے جو ہے نماز نہیں ہوتی ہے تو ایسی صورت میں گھر کے اندر جو ہمارے بزرگ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں گھر کے اندر ہمارے تو وہ کھرچی پہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کو کہاں کتنا تک سجدہ کرنا چاہیے تو سجدے کرنے کی مطلب کھرچی میں بیٹھ کے کتنا تک جھکنا چاہیے برائے کرم بتائیے ذرا اور تھوڑا یہ بھی بتائیے کہ ان کو کھڑے رہنا کمپلسری ہے مطلب کھڑے بھی رہ سکتے تو کمپلسری کھڑے رہنا اور پھر باقی سجدہ اور رکو بیٹھ کے کر سکتے کیا مطلب کھرچی پہ سمجھ گیا یہ جی جی میں سمجھ گیا تو یہ جو ہے نماز کے فرائض میں سے تو انشاءاللہ یہ کل آ جائے گا انشاءاللہ یہ نماز کے فرائض انشاءاللہ کل آئیں گے اس میں رکو کس طرح کرنا ہے سجدہ کس طرح کرنا ہے ایک دم مختصر بتاتے ہوئے ہی نکلیں گے کیونکہ ہمارے پاس کل اور پرسوں کا وقت بچے گا جی نماز کے لیے ایک اور مسئلہ جیسے جی. آپ نے کہا کہ سطح ادھر چھپانے کے لیے کپڑا نہیں ہے اب کپڑا تو اویلیبل ہے لیکن اس پہ اگر نجاست لگی ہوئی ہے اور پانی دستیاب نہیں ہے تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا تو وہی ابھی اوپر وہی بتائے جیسے نجاست کے جو شاید آپ اسی وقت میں آئے تھے تھے جب بتا رہے تو اگر کوئی ہاں۔ شخص ایسا ہے ہے کہ کسی کے کپڑے پر جو نجاست لگی ہوئی ہے اور وہ جو ہے پانی نہیں ہے صورت میں اس کو صاف کرنے کے لیے تو اور اس کے پاس اس کے اس کے علاوہ کوئی اور کپڑا بھی نہیں ہے تو ایسی صورت میں جو ہے وہ اسی طرح اوپنلی نماز پڑھ سکتا ہے جی لیکن وہ دیکھے گا کہ اس کو گھاس میسر ہوتی ہے یا نہیں پھر جو پتے میسر ہوتے ہیں یا نہیں یا گیلی مٹی گیلی مٹی اپنے کپڑے اپنے ناپ سے لے کر گٹنے تک لگا لیں تاکہ جو اس سے سطر چھپ جائے اگر یہ مکمل طور پر نہیں ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں نماز ہو جائے گی یادہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی اس کے لیے حضرت کوئی ایسی جگہ پہ جہاں پہ کچھ چادر بیڈ شیٹ وغیرہ جو عام طور پہ اوڑھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے لیکن اب اس میں پتا نہیں ہے کہ یہ پاک ہے یا نہیں تو کیا غالب گمان کر کے اس کو باندھ کر پڑھ سکتے جیسے ہوٹل وغیرہ میں آدمی جی، جی۔ جاتا ہے لاج وغیرہ میں تو جی۔ گمان کر لے کہ وہ کیونکہ وہ لوگ اکثر دھوتے ہیں مطلب کسی کے جانے کے بعد وہ لوگ شاید دھوتے بھی ہے اس کو اکثر جگہ دھویا جاتا ہے چادر وغیرہ بیڈ شیٹ وغیرہ سب کو دھویا جاتا ہے بٹ اس میں بھی واشنگ کا تھوڑا مسئلہ تھا کہ وہ سارے کے سارے کپڑے جو ایک ساتھ ڈال دیتے اچھا جی ہاں وہ سب ایک ساتھ دھوتے نا سارے جی، کپڑے جی لانڈری جی، کے لیے وہ بھی ایک تھوڑا مسئلہ ہے جی جی اس میں ایک اور مسئلہ یہ پوچھنا تھا بات می تو پوچھ رہا ہوں اجازت ہو اگر آپ کی تو جی لانڈری میں جو کپڑے واشنگ کے لیے دیتے ہیں وہ دینا کیسا کیونکہ عام طور پہ وہ سب ملا کر کپڑے واش کرتے ہیں احتیاط ضروری ہے اس میں بھی جی۔ احتیاط آدمی کے لیے ضروری ہوگا کیونکہ ہر کوئی ہم جو ہمارے واشنگ مشین میں بھی جو ہمارے گھر میں جو کپڑے ڈالے جاتے ہیں اس کے اندر بھی احتیاط کیا جائے کیونکہ ہم جو نائٹ پہن پہن کر جو سوتے ہیں یا پھر جو ہم جو ہماری لنگی وغیرہ جو پہن کر سوتے ہیں تو اس میں جو کبھی مزی وغیرہ کچھ لگ جاتی ہے تو وہ سارے کے سارے کپڑے یا جو ہماری جو انڈر ویئر وغیرہ ہوتی ہے اس میں کبھی مزی لگ جاتی ہے کبھی کسی معاملات کی وجہ سے تو ایسی صورت میں گھر والی عورتیں کبھی اس طرح کرتے سارے کپڑوں کو ڈھا کر جو واشنگ مشین میں ڈال دیتی ہیں جی۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ احتیاط ضروری ہے تاکہ ہماری نماز ہو جائے ہمارے دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ جو پانچوں شرائط جو ہے نا پانچوں شرائط نماز کے جی پانچوں شرائط میں سب سے زیادہ ٹف اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ نجاست کا ہے جی، ہم جی۔ لوگ جب مفتی مفتی رفیق سعدی صاحب جب ہم کو جب پڑھاتے تھے تو جی۔ ہمارے لیے سب سے زیادہ کوئی مسئلہ اگر سمجھنا مشکل ہو رہا تھا وہی نجاست کا ہی ہو رہا تھا ہم لوگوں کو سمجھنے میں بہت زیادہ مشکل ہو جاتا تھا کیونکہ ہمارے گھر کی عورتوں کا اگر ماحول دیکھے یا کہیں اور کا ماحول دیکھے تو بہت مطلب خراب ماحول ہے ان کو پہلے مسائل معلوم ہوتے نہیں ہے اور جب ان کو بتاؤ تو وہ جو ہیمپر بھڑک جاتے ہیں کہ جاؤ تم کچھ بھی لے کر آ رہے ہو نیا نیا مسئلہ ہم لوگ کیسے کریں گے اتنا وہ مطلب باریکیوں کے ساتھ بہت سارے معاملات اس طرح سے ہو جاتے ہیں لیکن جو یہاں پہ احتیاط کرنا ضروری ہے کیونکہ نجاست کا مسئلہ بہت سخت ہے جی۔ نجاست کے معاملے میں جی۔ تو یہاں پر جو ہے ہے ضروری کرنا احتیاط ہم گھر پہ بھی اگر اگر اگر تو کپڑے جی کسی نے لا علمی کی بنیاد پر اگر یہ سارے کپڑے دھو دیے تھے اور پھر بعد میں مسئلہ پتا چلا تو اب جتنے کپڑے تھے کیا دوبارہ وہ سارے کپڑوں کو پاک کرنا ہوگا کیا حکم تو آپ کو آٹھ دس سال کی نماز پڑھنی پڑے گی پڑھو گے جی نہیں تو وہی پوچھ رہا ہوں کیونکہ کبھی مان لیجیے کسی رشتے دار کے ہم جاتے اب لوگوں کو پتا نہیں ہوتا ہے وہ لوگ سارے کپڑے مکس دھو دیے تو ابھی میں ہمارے کپڑے جب واپس گھر پہ آئے تو پھر وہ واپس میں مشین سے دھل گئے تو ابھی صورت میں کیا حکم ہوگا نہیں تو ایسی صورت میں یہی احتیاط کریں جب تک ہم کو یقین نہیں ہے کہ ایسا کوئی جی۔ مسئلہ ہوگا جب تک کہ چل جائے گا جیسے ہم کو یعنی لگا کہ نہیں بھیا غالب گمان رکھنا ہوگا غالب گمان کر لے اچھا یعنی اچھا گمان رکھ لے نہیں کہ صافی ہو گئے کپڑے سب کے وہی حساب سے رکھ لے ابھی جیسے آپ کو ابھی ابھی مسئلہ آپ کو معلوم پڑ گیا ہے تو ابھی جو ہے احتیاط کیجیے میں نے یہ چیز پوچھا تھا پہلے بھی پتا تھا مفتی صاحب سے دو کے ختم کر دے بالکل بے شک یعنی کوئی مشکل نہیں ہوگا خاص کر ہمارے گھر میں جو جوان بچے جو ہوتے ہیں نا مطلب خالی ان لوگوں کو اگر یہ مسئلہ بتا دیا جائے ان لوگوں کو یہ چیز سمجھا دی جائے نا کہ اگر ایسا ہو تو آپ جس کپڑے میں سوتے ہو جس کپڑے میں ہو اس کپڑے کو آپ اپنے یہاں سے دھو دیا کرو مطلب تاکہ نہاتے وقت میں تاکہ یہ کیا دوسروں کو مشکل نہ ہو جائے کہ اگر کسی کا ایسا ہوگا اس کے کپڑے میں نجاست لگی ہوئی ہے آدمی کو پتا نہیں ہے لا علمی کے طور پر ایسا ہو جاتا ہے کبھی تو لا علمی ہے اور آدمی کو نہیں پتا تو اللہ عزوجل کی رحمت سے امید رکھے کہ اللہ عزوجل جو ہے بڑی رحمت والا ہے وہ اپنی رحمت سے انشاءاللہ کامیابی دے گا انشاءاللہ نمازوں کو قبول کرے گا یہی امید سے نماز پڑھ لے کہ ابھی ہم ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ہمارے گھر والوں کو اور دوسروں کو مسائل بتائیں نجاست کے کہ اس میں ہم لوگوں کو احتیاط وغیرہ کرنا ہے اچھے سے تاکہ ہم لوگوں کے لیے مشکل نہ ہو ابھی شاید فون کٹ جائے گا اچھا۔ تو آپ آپ جی۔ فوراً جوائن ہو جائیے گا جی ان شاء اللہ حضرت جیسے ابھی یہ مسئلے تو ہمیں پتا تھے نجاست والے کپڑے کس طریقے سے پاک کرنے لیکن ایک مسئلے میں حنفی طریقے سے عمل ہوتا تھا جیسے جو نجاست والے کپڑے تھے جس پہ مدی وغیرہ لگ جاتی تھی تو وہ ہم لوگ بکیٹ میں ڈال کے اس کو پانی اوور فلو یعنی جیسا نل کھول دیتے تھے تو اس طریقے سے پاک کر دیتے تھے تو اب اچھا، اس صورت میں کیا حکم ہوگا یہ آپ کی اگر اجازت ہو تو آپ کے گھر کے تعلق سے کوئی بات پوچھوں میں جی جی جی نہیں کیونکہ آپ جو حساب سے مسئلہ بتا رہے مجھ کو پسند آیا وہ چیز تو آپ یعنی گھر میں آپ کتنے لوگ ہو ہم لوگ فی الحال تو دو ہی لوگ ہیں اچھا، بھائی ہے جی۔ اچھا پھر مشکل نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے جی۔ مجھ کو لگا کہ آپ یعنی کہ بہت سارے لوگ ہو اور پورا مکمل سب مل کر ایک ساتھ کرتے ہو تو مطلب آئیڈیا مجھ کو بھی دے دیجیے تاکہ میں بھی لوگوں کو بتاؤں میں اس طرح جی، سوچ رہا اس لیے میں آپ کو پوچھا کبھی یعنی ایسا ہوتا ہے کہ کئی پہلے ہوتا تھا کہ رشتے جی،, جی،, جی،, جی یعنی رشتے داروں کیا جانا ہوتا تھا یا کبھی ایسا پہلے یہ معاملات ہوتا تھا کبھی جو بلڈنگ کی موٹر پانی کی ہے وہ اگر پرابلم دے یا کبھی علاقے میں پانی نہیں آیا تو رشتے داروں کیا جا کے ہم لوگ واشنگ مشین میں وہ لوگ اپنے کپڑوں کے ساتھ ہمارے بھی دھو دیتے تھے یعنی مومانی جی، جی۔ وغیرہ یہ لوگ تھے تو اس میں یہ پرابلم آ جاتی تھی اب دو چار کپڑے کے لیے ہم ان کو سیپریٹلی واش کرنے کے لیے نہیں بول سکتے لیکن وہ ساتھ میں ہی ڈال دیتے تھے اب وہ لوگوں کو مسئلے پتا نہیں ہوتے تھے تو ہمارے لیے دشواری ہو جاتی تھی اس لیے یہ مسئلہ پوچھا میں نے جی تو کوئی مجھے جب تک ہم لا علمی ہے معلوم نہیں ہے تو کوئی بات نہیں اللہ عزل کے رحمت سے امید رکھے انشاءاللہ اللہ عزل آسانیاں فرمائے گا اور جو یعنی کہ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے گا انشاءاللہ جب ہماری نیت ہے کہ ہم جو نجاست سے بچے تو اللہ عزوجہ اتنا غفر الرحیم و کریم کہ ہم کو نجاست سے بھی بچائے گا ہمارے کپڑوں کو ہمارے ہر چیز کو بس خالی جی، جی۔ نیت اگر آدمی کی صاف ہے تو سب کچھ صحیح ہوگا جی۔ نیت کے اوپر سب کچھ ہے تو آپ دیکھیے ابھی ہمارا مسئلہ چلے گا اذان و اقامت اذان کون دے گا کب دے گا اقامت کب دینی ہے کس کے لیے دینی ہے اب وہ مسئلہ چلے گا تو دیکھیے اذان و اقامت کا جو مسئلہ ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے ومن احسن وعمل صالحا ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ یہ آیت مبارکہ ہے چوبیسویں پارے میں یہ آیت مبارکہ ہے تو اللہ فرماتا ہے اور کتنی اچھی بات ہے امن احسن قولم کتنی اچھی بات ہے کہ کوئی اللہ ازوجل کی طرف بلائے یعنی اللہ ازوجل کی طرف بلانا کتنی اچھی بات ہے وہ عاملہ صالحہ اور اچھے کام کرنا کتنا اچھی کتنی اچھی بات ہے وہ اور یہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں وہ یہ کہے یہ کتنی اچھی چیز ہے یعنی یہ جو ہے اللہ جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مؤذن جب آزان دیتا ہے مؤذن جب آزان دیتا ہے تو جو جو لوگ اس کی آزانے سنتے جیسے جنات ہو گئے چرند پرند جہاں تک کہ جو بھی چیز اس کی آواز سنتی ہے بروز قیامت جو ہے اس کے لیے وہ گواہی دے گی محسن کے لیے وہ اس کے لیے وہ چیز گواہی دے گی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص سات سال تک بغیر اجرت کی آزان دے تو بروز قیامت جو ہے اللہ اسے ہوں جی تو جو شخص بروز آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا جو شخص سات سال تک بغیر اجرت کے آزان دے گا اللہ اللہ اس کو جہنم سے جو ہے آزاد فرمائے گا اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا یہ جو ہے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اب دیکھیے اس کی تھوڑی یہ تشریح بیان کروں کہ آزان اور اقامت جو ہے کب سے شروع ہوئی تو آزان جو ہے آزان اور اقامت ہجرت کے پہلے سال میں جو ہے شروع کی گئی آزان اور اقامت ہجرت کے پہلے سال میں شروع کی گئی جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد مدینے میں مسجد بنائی تو آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے جو آپ نے مشورہ کیا کہ ہم لوگوں کو جو ہے نماز کے لیے کیسے بلائے آپ نے مشورہ کیا اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے تو بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ ہم جو ہے جھنڈا گاڑیں گے جھنڈا جھنڈا لہرائیں گے نماز کے وقت میں بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ ہم جو ہے گھنٹہ بجائیں گے گھنٹی جو ہوتی ہے گھنٹہ بجائیں گے بعض لوگوں نے اشارہ کیا کہ نگارا بجائیں گے ڈھول جو ہوتا ہے نا وہ بجائیں گے بعض لوگوں نے اشارہ کیا کہ ہم جو ہے آنکھ جلائیں گے بعض لوگوں نے یہ اشارہ کیا یعنی یہ مشورہ دیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا بھی مشورہ جو ہے قبول نہیں فرمایا آپ جو ہے ایک یعنی بھی مشورے سے آپ راضی نہیں ہوئے تو تو اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ پہلے ہی جو بات بتائی گئی کہ ہم جھنڈا جھنڈے سے لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں گے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ جھنڈا جو ہے اندھا آدمی جو اندھا ہے وہ آدمی جو ہے نابینا شخص جو ہے جھنڈے کو نہیں دیکھ پائے گا اور جو شخص سویا ہوا ہے وہ جھنڈے کو نہیں دیکھ پائے گا اور جو شخص غافل ہے اس کا ذہن اور ہے وہ وہ دھیان نہیں دے رہا جھنڈے کی طرف تو وہ جو ہے آ نہیں پائے گا نماز کے لیے اب جن لوگوں نے یہ اشارہ دیا کہ جو ہے گھنٹہ بجائیں گے گھنٹہ بجا کر جو لوگوں کو بلوائیں گے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھنٹہ بجانا جو ہے یہودیوں کا طریقہ ہے تو جو ہے ہم اس کو اس پر عمل نہیں کر سکتے اور جن رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے یہ مشورہ دیا تھا کہ نگارہ بجا کر ڈھول بجا کر بلائیں گے لوگوں کو تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جو ہے نسرانیوں کا طریقہ ہے اس کے بعد جن لوگوں نے یہ مشورہ دیا تھا نے اشار فرمایا تھا کہ یہ جو ہے مجوسیوں کا طریقہ ہے مجوسی جو آپ کی پوجا کرتے ہیں ان کا طریقہ ہے تو ان تمام چیزوں کا جو ہے رد کیا گیا تھا تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ کسی ایسے ہم یہ ہم جو ہے کچھ لوگوں کو کسی کے گھر گھروں پر ہم جو لوگوں کو گھروں پر بھیجتے جائیں گے نماز کے بلانے کے لیے تو اس طرح فرمایا تو آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بلال تم کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤ تو آقا تو حضرت بلا رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے حضرت بلا رضی اللہ تعالی عنہ نے ندا لگائی اصلاۃ الجامعہ السلاۃ الجامعہ نماز کے لیے جمع ہو جاؤ نماز کے لیے آ جاؤ اس طرح آپ نے جو ہے یہ آپ نے ندا لگائی تھی پھر ایک رات ایسا ہوا کہ گیارہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کو جو ہے یہ بتایا گیا خواب میں بتایا گیا گیارہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ انو مجمعین کو آزان اور اقامت بتائی گئی انہوں انہوں نے نے آزان اور اقامت کو دیکھے بھی اور سنے بھی خواب میں کس طرح دینی ہے کس طرح کرنا ہے تو سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے فوراً آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور جو ہے وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جو ہے آپ نے آپ کا خواب بتایا کہ میں نے آزان اور اقامت کو ہے اس طرح سے میں نے خواب میں دیکھا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ آپ سچ کہتے ہو اور یہی چیز آپ سے پہلے مجھ کو اللہ عزوجل نے وہی فرما دیا آزان اور اقامت کے تعلق سے مجھ کو اللہ عزوجل نے وہی فرما دیا ہے پھر اس کے بعد میں حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلا رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ جو بلال کو لے کر جاؤ اور بلال کو آپ پیچھے سے کلیمے بتاؤ اور جو بلال آزان دیں گے کیونکہ آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آواز تھی وہ بہت زیادہ تیز تھی بلند تھی تو اس لیے آپ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو آزان بتاتے پیچھے سے اور جو آپ آزان دیتے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جیسے ہی آپ جیسے ہی آزان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی آپ فوراً چادر گھسٹتے ہوئے یعنی جس حالت میں آپ سوئے ہوئے تو ویسے آپ فوراً اٹھے چادر گھسٹتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھی یہ چیز خواب میں دیکھی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ سچ کہتے ہو لیکن آپ لوگوں سے پہلے مجھ کو اللہ عزوجل نے وہی فرما دیا ہے آزان اور اقامت کے تعلق سے تو اس کے بعد سے یہ یہی کلیمے جو ہے اللہ اکبر اللہ اللہ اللہ اکبر جو اذان کے کلیمے ہیں یہ مکمل جو ہے بتا دیے گئے اس کے بعد سے اذان اور اقامت جو ہے شریعت میں رائج ہو گئی اب ہے اذان اور اذان اور اقامت کے جو ہے احکام اب کیا ہے تو دیکھیے اذان اور اقامت کے احکام یہ ہے کہ منفرد نماز پڑھنے والا اس مسئلے کو ہر کوئی غور یہ ہر کوئی توجہ دے اس مسئلے پر کیونکہ یہاں پر اکثر لوگ یہ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ آزان جو ہے منفرد جو تنہا نماز پڑھنے والا شخص جو ہوتا ہے اس کے لیے آزان اور اقامت دینا فرض آئین ہے سنت آئین ہے اس کے لیے اس کے لیے سنت آئین ہے آزان اور اقامت دینا جو تنہا نماز پڑھنے والا یا جو دو لوگ یا تین لوگ نماز پڑھ رہے تو ان کے لیے تو یہ فرض کفایا ہے لیکن جو تنہا نماز پڑھنے والا ہوگا ان کے لیے جو سنت آئین ہے اذان دینا اذان اقامت دینا اور جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں ان کے لیے فرض کفایا ہے یعنی کہ ایک شخص بھی اگر اذان اور اقامت دے دے جماعت میں تو سب کی طرف سے جو ہے کافی ہو جائے گا لیکن جب کوئی شخص تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو وہ جو ہے خود کی اذان اور اقامت دینا اس کے لیے سنت آئین ہے حضرت عورتوں کو بھی اقامت پڑھنا ہے جی جی آ رہا ہے آ رہا ہے دیکھیے تو اقامت دینا تو یہ چیز سمجھ میں آ گئی جو تنہا نماز پڑھے گا وہ شخص جو ہے اذان اور اقامت دونوں دینا ہے اس کے لیے اس کے لیے سنت آئین ہے سنت آئین ہے فرض آئین نہیں سنت آئین ہے اور جو شخص جو ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے اذان اور اقامت دینا فرض کفایہ ہے جماعت میں کسی کے اوپر اگر ایک شخص بھی اگر اذان اقامت دے دے گا تو فرض کفایہ ان کا حاصل ہو جائے گا فرضی کفایہ ہو جائے گا ان کا اب رہی بات عورتوں کی اور خنسا یعنی جو چھکے ہوتے ہیں مخنص لوگ ان کے لیے اب یہ لوگ کیا کریں گے تو یہ صرف اقامت دینا ان کے لیے سنت ہے آزان دینا ان کے لیے سنت نہیں ہے یہ صرف اقامت دے گی اللہ اکبر اللہ اکبر اشحد اللہ الہ الا اللہ اشحد ان محمد رسول اللہ حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اس طرح اقامت دے گی اور فوراً نماز باندھ لے گی یہ جو ہے عورتوں عورتوں کے لیے اور مکھنس لوگوں کے لیے مکھنس یعنی چھکے جو ہوتے ہیں ان کے لیے خنسا اور اگر وقت کم ہے اگر وہ آزان و اقامت دیتے بیٹھے گا تو اس کی نماز جو ہے کچھ نماز کا حصہ اس کا جو ہے وقت کے باہر چلا جائے گا اب ایسی صورت میں وہ آزان دے گا یا اقامت دے گا اب یہ مسئلہ آتا ہے تو ایسے شخص کے لیے فرماتے ہیں کہ اگر وقت کم ہے تو ایسی صورت میں آزان دینا بہتر ہے وہ اقامت نہیں دے گا بلکہ آزان دے گا اور آزان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 تو ایسی صورت میں وہ جو ہے اقامت نہیں دے گا بلکہ صرف اور صرف آزان دینا اس کے لیے بہتر ہے اور تمام نماز کے لیے آزان کا وقت کب شروع ہوتا ہے جب اس کا وقت داخل ہو جائے تو آزان دے اذان کا آزان کا وقت شروع ہوتا ہے جب اس وقت آزان دے گا یعنی جب نماز کا وقت داخل ہوگا اس کے بعد ہی آزان دے گا ٹھیک ہے لیکن فجر کی نماز کے لیے آدھی رات اگر گزر جائے تو اس کے بعد آزان دینا جائز ہے آزان دے سکتے ہیں لیکن افضل یہ ہے کہ آدمی جو ہے نماز آزان جو ہے اس کے وقت داخل ہو صبح شادی کے بعد ہی جو ہے وہ آزان دے آدھی رات ہو گئی اس کے بعد فجر کی آزان دے سکتے ہیں لیکن جو ہے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ جو ہے جب صبح شادی ہو جائے اس کے بعد ہی وہ جو ہے آزان دے اب یہ ہو گیا آزان کب دینا ہے اقامت کب دینا ہے اب آزان کب کب دینا ہے ابھی اکثر کچھ لوگ کچھ بد مذہب لوگ جو ہوتے ہیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آزان نماز کے علاوہ کوئی آزان نہیں ہے بچے کے کان میں دینے کے علاوہ کوئی آزان نہیں ہے تو تم لوگ جیسے اکثر ہمارے علاقے میں یا اور علاقے میں اہل سنت و جماعت کے علاقے میں جو ہے یہ ہاں، بلائی جو پھیلی ہے کورونا وائرس اس کے رد کے لیے جو ہے ہر کوئی آزان دے رہا ہے اس کے اس کی حفاظت کے لیے تو جو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نماز کے علاوہ یا کسی اور چیز کے علاوہ جو ہے آزان نہیں دینی ہے تو دیکھیے شافعی مسئلہ کی بڑی بڑی کتابوں میں جو ہے دیا ہوا ہے آزان کا کب دینا ہے آپ دیکھیے آزان دینا اگر کوئی غمگین آدمی ہے کوئی کسی کو صدمہ پہنچا ہے کوئی شخص ایسا ہے کسی کو صدمہ پہنچا ہے تو اس کے کان میں آزان دینا سنت ہے سنت ہے یہ نہ کہا کوئی یہ نہ بولے کہ تم نے نیا ہے بھائی سنت ہے کسی کے کان میں آزان دینا کوئی شخص غمگین ہے کوئی شخص صدمے میں ہے تو اس کے کان میں آزان دینا جو ہے سنت ہے اور اسی طرح کوئی شخص غصے میں ہے بہت کوئی شخص بہت زیادہ غصے میں ہے تو اس کے لیے بھی جو ہے آزان دینا جو ہے اس کے کان میں آزان دینا سنت ہے کسی کو مرگی کا دورہ پڑا ہے مرگی ہوتی ہے نا اللہ ایسی بیماری حفاظت فرمائے ہر کسی کی جیسے مرگی ہوتی ہے تو ایسے کے کان میں بھی جو آزان دینا سنت ہے پھر اسی طرح کوئی شخص بد مزاج ہے اس کے اخلاق صحیح نہیں ہے بد مزاج ہے اس کا ذہن صحیح نہیں تو ایسے شخص کے کان میں بھی جو آزان دینا سنت ہے یا جانور اگر غصے میں ہے پاگل ہو رہا ہے تو ایسے جانور کے کان میں بھی آزان دینا جو سنت ہے اور جو ہے آگ لگنے پر آزان دینا سنت ہے کسی کے اوپر جن کا اثر ہو گیا جنات کا تو ایسی صورت میں بھی جو ہے آزان دینا سنت ہے پھر کوئی شخص پیدا ہوا ہے بچہ پیدا ہوا ہے تو بچے کے سیدھے کان میں آزان دینا سنت ہے الٹے کان میں اقامت دینا سنت ہے اب ایک مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ عورت بچے کے عورت بچے کے کان میں آزان دے سکتی ہے کیا عورت بچے کے کان میں آزان دے سکتی ہے کیا یہ ایک مسئلہ آتا ہے تو جو ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ عورت جو ہے آزان دے سکتی ہے کان میں عورت بچے کے کان میں جو ہے آزان دے سکتی ہے مشکل نہیں ہوگا تو آزان جو ہے بچے کے کان میں عورت دے سکتی ہے اب آزان کے شرائط کیا ہے تو آزان جو عربی میں ہونا چاہیے کوئی شخص بولے گا اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے تو یہ آزان نہیں ہوگی آزان کے لیے جو عربی الفاظ بولنا ضروری ہے اور آزان کے لیے جو ہے وقت کا داخل ہونا بھی اس کے لیے شرط ہے مگر فجر کی نماز کے فجری کے آزان کے آدھی رات ہونے کے بعد میں آزان دینا اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے درست ہو جائے گی نماز آزان اور جو آزان دینے والا ہو وہ مسلم ہو مرد ہو ممیز ہو اور جو ہے مکلف ہو امین ہو اور جو وقت کا جاننے والا ہو کہ ہاں آزان کا وقت ہو گیا نماز کا وقت ہو گیا اب آزان دینی چاہیے ایسا شخص ہو پھر اسی طرح جو ترتیب وار آزان دینا ہے اب زید نے آدھی اذان دیا بکر آدھی اذان دے گا تو ایسا نہیں چلے گا زید نے آدھی اقامت پڑھا بکر آدھی اقامت پڑھے گا نہیں چلے گا مکمل ایک شخص کا پورا اذان دینا یا پورا اقامت پڑھنا ہے اور جب منفرد جب جب نماز پڑھ رہا ہے جو تنہا نماز پڑھنے والا جب نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے جو ہے خود کا سننا اذان اور اقامت جب دے گا وہ خود کا اتنے زور سے بولنا کہ وہ خود سن سکے اور جماعت میں جب دے رہے تو اتنے زور سے کہنا کہ جماعت والے سن سکے یہ جو ہے آزان اور اقامت کے تعلق سے ابھی آزان کے بعد کی دعا آپ لوگوں کو پتا ہے وہ سب جو سنتیں وغیرہ ہیں وہ انشاءاللہ ہم لوگ یہ کورس یہ سیکشن ختم ہونے کے بعد میں انشاءاللہ اللہ اللہ کا توفیق بخشے تو انشاءاللہ جو ہے ہم ایک ایک ایک باب لیں گے انشاءاللہ اللہ توفیق بخشے ہمیں کہ جو ہے ہم ایک ایک ایک باب لیں گے یعنی صرف وضو کا وضو صرف دس دن تک سیکھیں گے بس صرف وضو مکمل مسائل اچھے سے ایک دم صرف وضو دس دن دن تک تک یا آٹھ جیسا بھی اس کا شیڈول جمع ہوگا کیا اتنے دن میں مکمل ہو سکتا ہے اچھے سے تفصیل کے ساتھ ہم ویسے ہی کریں گے اسی طرح جو ہے اس کے بعد میں نجاست کے تعلق سے پھر نماز کے تعلق سے انشاءاللہ اس کا ایک ایک شیڈول بنائیں گے انشاءاللہ شاء آپ لوگوں کا ساتھ رہتے شاء اللہ کریں گے ہم انشاءاللہ جی حضور یہ آزان دینے میں انگلیاں کانوں کے اندر ڈالنا ضروری ہے یہ سنت ہے کانوں میں انگلی ڈالنا سنت ہے اگر نہیں ڈالے گا آزان ہو جاتے ہاں جی آزان ہو جائے گی کان میں انگلی ڈالنا سنت ہے قبلہ رخ ہونا آزان دینے کے لیے یہ سنت ہے قبلہ رخ ہونا اگر کوئی قبلہ رخ نہیں ہوا تو بھی چل جائے گا آزان ہو جائے گی لیکن سنت کے خلاف ہوگا کام جی حضرت اگر زید نے آزان دی اور بکر جو ہے وہ اقامت کہہ رہا ہے تو کیا زید سے اس کو اجازت لینی ہوگی یا بکر بغیر اجازت کے اقامت کہہ سکتا اجازت دے دے وہ کیا جو جی، اجازت دینا اس کے لیے سنت ہوگا اجازت دے دے کہ بھیا میں اس کی طرف سے جو ہم آپ یعنی آپ جا رہے ہو تو آپ کی طرف سے ہم اقامت دے رہے ہیں وہ خود ہی بول کر چلا جاتا ہے جانے والا کیا آپ آپ اکامت پڑھ دیجئے گا ہو جاتا ہے اس سے جی اجازت پہ اتنا وہ نہیں ہے ہو ان شاء اللہ دیکھیے یہ اکثر لوگوں کی جو غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہ لوگ یہ سوچتے کہ مسجد میں آزان ہو گئی اکامت ہو گئی کافی ہے ہمارے کو آزان اقامت دینے کی ضرورت نہیں ہے ابھی شروع میں ہی بتایا جو تنہا نماز پڑھنے والا ہے اس کے لیے آزان و اکامت دینا اس کے لیے سنت آئین ہے اس کے لیے سنت ہے کہ وہ گھر میں آزان اور اقامت دے اور رہی بات وہابیوں کے جواب دینے کی تو اس کے اندر جو ہے کچھ علماء کہتے ہیں کیا جواب دے دے اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ جواب بھی نہ دے تو جواب دینے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ وہ اللہ کے کلیمے ہم ان کو جو ہے دوہرا سکتے ہیں اپنے دل میں مشکل نہیں حضرت تو کیا بد مذہب کی آزان کے بعد جو آزان کے بعد والی دعا ہے وہ بھی پڑھی جائے گی پڑھ لے سنت ہے آزان کے یہ جواب دینے کے حساب سے یہ پڑھ لے انشاءاللہ آپ کا ثواب ملے گا بھلے سے ان کی آزان جو ہوتی ہے ان کو ثواب ملتا ہے نہیں ملتا ہے نہیں ملتا ہے وہ اللہ بہتر جانے کیا وہ جو اذان دینے والا ہے وہ کس حد تک جو ہے بدتی ہے یا کس حد تک فاسق ہے کیا ہے تو اس کا ثواب ملتا ہے نہ ملتا اللہ بہتر جانے مگر ہم اگر اس کا جواب دیں گے ہم اگر اس کا وہ کریں گے دعا پڑھیں گے تو اللہ سے ضرور ہمیں ثواب دے گا انشاءاللہ حضرت تو جیسا اذان کا احترام کا حکم ہے کہ اگر اذان ہو رہی ہو آپ تلاوت کر رہے ہو تو تلاوت بند کر دے کچھ کام کر رہے ہو تو کام رک دے تو کیا بد مذہبوں کی اذان کے وقت بھی یہ سب حکم ہوگا دیکھیے اذان جو اصل میں اللہ جل کے کلیمے ہیں تو میرا اور میں نے کچھ کسی عالم سے سنا بھی ہے کہ اسی صورت میں جو ہے مطلب احتیاط کیا جائے گا اذان کا ادب کیا جائے گا اگر یہ سب مسائل آپ اگر بڑے علماء سے اگر رابطہ کریں گے یہ بد مذہبوں کے تعلق سے تو انشاءاللہ جی. اللہ آپ کو وہ لوگ ایک دم زیادہ اچھے طریقے سے آپ آپ کو وہ بتائیں گے کیا کس طرح کرنا ہے کس طرح نہیں کرنا ہے وہ آپ لوگ کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھائیں گے کیا اس عقائد کے مسائل میں ہم حنفی علماء سے رجوع کر سکتے جی بالکل کیوں نہیں دیکھیے ہمارا اور حنفی مسلک کا کوئی الگ ہمارا مسئلہ نہیں ہے صرف ہمارے مسائل جو فقی مسائل ہے وہی الگ ہے باقی عقائد کا مسئلہ تمام چیز میں ہم سیم ہیں عقائد و حدیث تمام میں ہم سیم ہیں بس صرف ہمارے مسائل آتے فقی مسائل اور اصول فقہ اس میں ہمارے مسائل صرف الگ ہے اس میں خالی اختلاف ہے باقی کسی معاملات میں اچھا، اختلاف تو یہ یہ مسائل فقی ہو گئے یا عقائد کے ہو گئے عقائد کے ہو گئے نا وہ عقائد کے معاملے میں وہ جی، عقائد جی۔ کے معاملے میں آئے گا جی۔ تو آپ اگر یہ جیسے مفتی عاقب کرتے ماشاء اللہ عقائد کے مسئلے میں بہت زیادہ ہے ماشاء اللہ اور بہت زیادہ معلومات رکھتے آپ ان سے بات کیجیے یا جو اور ان سے بڑے مفتی محمود اختر صاحب ہو گئے یا جو بڑے بڑے جی۔ علماء ہیں ان سے رابطہ جی، کریں جی، ابھی اور الحمد للہ ہمارے یہاں دعوت اسلامی میں اگر آپ دیکھوں گے تو اچھے بڑے بڑے ایک سے علی علماء موجود ہے ماشاء اللہ جی تبھی آزاد ہو ہوگا تھوڑا ایک پانچ منٹ خالی آپ کو مختصر طور پر آپ کو بتا دوں کہ ان کل ہم جو ہے جی۔ تھوڑا پڑھ کے ان شاء اللہ طریقہ بتائیں گے نماز کا ہے تو دیکھیے نماز کے جو ارکان ہے اب ہمارا اصل چیز شروع ہو گئی پہلے پانچ شرائط بتائے گئے نماز کے نماز کے پانچ شرائط ہیں وہ پانچ شرائط الحمد للہ اللہ کے فضل قلم سے ہم نے وہ مکمل کیے اب جو ہے ہم نے اذان و اقامت کا مختصر بیان آپ کو تھوڑا سا بتائیں اب جو ہے ابھی ہے ارکان السلاد نماز کے ارکان نماز کے فرائض اب یہ کیا ہے کتنے ہیں تو وہ دیکھیے نماز کے ارکان کل چودہ ہے نماز کے ارکان چودہ ہے پہلا ہے نیت کرنا جس نماز جو نماز آپ پڑھ رہے اس نماز کی نیت کرنا ایک ہو گیا دوسرا تکبیر تحریمہ کہنا تیسرا فرض نماز میں جو ہے اگر کوئی شخص قادر ہے نماز نماز میں کھڑے ہونے کے لیے تو اس کا جو ہے نماز میں کھڑے ہونا نماز میں کھڑے ہونا کوئی شخص ایسا ہے جو کھڑے ہونے کی قدرت رکھتا ہے تو اس کے لیے کھڑے ہونا ضروری ہے کسی نے سوال کیا تھا نا یہاں پر جی جی جی تو کوئی شخص اگر قدرت رکھتا ہے کھڑے ہونے کی تو اس کے لیے کھڑے ہونا فرض ہے اب چوتھا چوتھا فرض چوتھا فرض یہ ہے کہ جو ہے سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا پانچواں فرض رکو کرنا چھٹا فرض اعتدال کرنا ساتواں فرض دو سجدے کرنا آٹھواں آٹھواں فرض دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ کرنا بیٹھنا جی ایک سجدہ کیے سجدہ کر کے اٹھے اب بیٹھے فلی ربی کو فلی جو اس کی دعا ہے تھوڑا بیٹھے پھر سجدہ کیے پھر اس کے یہ ہے بیٹھنا یہ آٹھواں فرض ہے نواں رکو اعتدال دو سجدے اور جلسے میں تمانینت کرنا یہ تمانینت بھی ایک فرض ہے اب تمانینت کیسا ہم رکو میں گئے اتنی مقدار رکے کہ ہم سبحان اللہ کہہ سکے اتنا ٹھہرنا کوئی شخص گیا یہ اٹھا تو یہ تمانینت نہیں ہوگا بلکہ یہ اس کی نماز نہیں ہوگی تمانینت فرض ہے کم سے کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار جو ہے ٹھہرنا ہے ایک بار پھر اس کے بعد میں اعتدال یعنی رکو کے بعد جو ہم اعتدال کرتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ بول کر جو کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں کم سے کم سبحان اللہ کہنے کی مقدار جو ہے ٹھہرنا کوئی شخص کھڑے ہوا کوئی شخص جو ہے کھڑا ہو گیا فون سجدے میں چلا گیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی مانینت نہ ہونے کی وجہ سے اب تیسری چیز دو سجدے اور جلسے میں تمانینت کرنا دو سجدے جب سجدے میں جائیں گے تو کم سے کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا پھر دونوں سجدے میں پھر دونوں سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہوتا ہے دو دونوں جلسوں کے دونوں سجدوں کے درمیان جو جو جلسہ ہوتا ہے جو بیٹھتے ہم اس کے اندر جو ہے ایک سبحان اللہ کہنے کی مقدار جو ہے ٹھہرنا ہے اس کے بعد میں آخری تحیات پڑھنا تحیات جو ہوتی ہے اگر دو رکعت کی نماز ہے تو دوسری رکعت کی اس کی تحیات آخری ہوگی تین رکعت کی نماز ہے تو تیسری رکعت میں اس کی تحیات آخری ہوگی چار رکعت کی نماز ہے تو چوتھی رکعت کی تحیات میں اس کی جو ہے یہ آخری تحیات ہوگی تحیات پڑھنا جیسے المبارکات یہ یہ جو تحیات پڑھنا پھر تحیات کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا آخری تحیات کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ فرض ہے آخری تحیات اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری تحیات اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجنے کے لیے بیٹھنا درود بھیجنے کے لیے بیٹھنا بیٹھے رہنا اس کے لیے پھر پہلا سلام پھیرنا اب یہاں پہ اکثر میں آپ کو اس کے لیے بتا دوں ایک مسئلہ تیرہواں ہے سلام پھیرنا چودہواں ہے ترتیب تو تیرہواں جو سلام پھیرنا ہے اکثر لوگ سلام ایسا پھیرتے السلام علیکم السلام علیکم و اللہ ایسا کرتے نماز نہیں ہوگی بھائی نماز باطل ہو گئی نماز کے لیے پورا مکمل السلام علیکم و اللہ علیکم کا میم بولنے کے بعد میں منڈی گھومنی چاہیے السلام علیکم میم بول دیا علیکم کا میم السلام علیکم و اللہ السلام یہ پہلا سلام پھیرنا یہ جو فرض ہے پہلا سلام پھیرنا فرض ہے اور چودہواں فرض ہے ترتیب جس ترتیب سے ترتیب سے بتائی گئی پہلے نیت کرنا تکبیر تحریمہ باندھنا جو جو شخص کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے اس کا کھڑے ہونا پھر جو رکو شریف فاتحہ پڑھنا رکو کرنا اعتراض کرنا سجدہ کرنا دونوں سجدوں کے درمیان ٹھہرنا کرنا پھر جو ہے تحیات کرنا تحیات کے لیے بیٹھنا درود ابراہیم پڑھنا اس کے بعد جو سلام پھیرنا اور جو ہے ترتیب یہ مکمل ایک کے بعد ایک ہونا چاہیے کسی نے نیت بہانا رکو کیا اور اٹھ کر پھر جو ہے سریف فاتحہ تو ایسا نہیں چلے گا ترتیب ایک کے بعد ایک کے بعد ایک ہے تو یہ جو ہے نماز کے فرائض یہ مختصر طور پر یہ کتنے ہیں نماز کے فرائض چودہ ہے دھیان رکھے نماز کے فرائض جو ہیں چودہ ہے اس کے بعد ایک ایک ایک کر کے انشاءاللہ ہم جو ہے کل تھوڑا سا آدھے گھنٹے میں انشاءاللہ تھوڑی اس کی ہر یہ ہر فرض کی جو تھوڑی تھوڑی تفصیل بتائیں گے جتنی ضرورت ہے ضرورت تو پورے کی ہے مگر انشاءاللہ وقت کے حساب سے تھوڑا تھوڑا بتا کر آگے بڑھیں گے پھر انشاءاللہ نماز کس طرح پڑھنا ہے میں انشاءاللہ شاء آپ کو ایکشن میں بتاؤں گا وہ اور ہو سکتا ہے کل جو مسجد میں جانے کے لیے مسجد میں نماز ہوتی ہے گھر میں تو آپ کو نہیں بتا سکتا تو میں مسجد میں انشاءاللہ کل جاؤں گا اور مسجد میں آپ کو انشاءاللہ کل پورا مکمل ایکشن کے ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا انشاءاللہ کہ نماز کس طرح پڑھنا ہے کس طرح کس طرح نہیں پڑھنا ہے تو ابھی کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہے حضرت یہ جو آپ نے بتایا ہاں جی چلے گا جی جی جی چلے گا یہ ویسے نماز کا پورا مکمل طریقہ جو ہے مفتی رفیق سعدی صاحب نے جو ہے اپنے یوٹیوب پہ اپلوڈ کر چکے ہیں یہ چیز جی جی ہم نے دیکھے وہ جی مفتی رفیق سعدی صاحب کا جو کل کی ریکارڈنگ نہیں آئی حضرت کل وہ عارف بھائی کو پتا ہے اچھا عارف جی عارف بھائی ذرا برائے کرم بھیج دیجیے اچھا یہ ایک بات اور بولنی تھی آپ لوگوں کو کہ یہ جو مسئلہ ہے یعنی عارف بھائی جو کل یا پرسوں جو ہے دو دن وہ شاید کسی کام سے جانے والے ہیں وہ بتا رہے تھے تو اگر وہ وقت سے پہلے آ جائیں گے یعنی اپنے سے پہلے اس کلاس سے پہلے تو وہ خود ریکارڈنگ کریں گے اگر وہ اگر نہیں پہنچ پائے گا وقت پر تو آپ لوگ میں سے کوئی ریکارڈنگ کرے گا ایسا جو کرنا چاہتے ہیں عارف بھائی اگر آپ مجھے بتا دیں تو انشاءاللہ میں میں لیپ ٹاپ میں کر دوں گا کس طریقے سے کرنی ہے جی آپ واٹس ایپ میں نے کوشش کیا میرے آئی فون میں لیکن آئی فون میں نہیں ہو رہا ہے پتا نہیں کیوں جی فون میں نہیں ہوگا وہ اس کے لیے پی سی یا لیپ ٹاپ چاہیے جزاک اللہ تو آج کے پورے مسائل سمجھ میں آ گئے آپ لوگوں کو جی حضرت ایک مسئلہ ابھی جو آپ نے بتایا نا سلام ٹائم السلام علیکم میم کے بعد جی جی ہے نا تو السلام علیکم میں تو یہ مستورات کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے یا صرف جینٹس کے لیے دیکھیے نماز کے مکمل طریقے سیم ہیں اچھا چاہے جینٹس ہو چاہے لیڈیز ہو دونوں کے لیے سیم ہے کوئی لیڈیز اور جینٹس کا جینٹس کی نماز کا طریقہ الگ نہیں ہے شافی مسلک میں مکمل نماز کا طریقہ سیم ہے بس صرف جی۔ ان کو ہم میں جو سطح عورت ناف سے گھٹنے تک ہے اور ان میں جو ان کا جو سطر عورت ہے چہرے کا اور اتنا چھوڑ کے باقی مکمل جو ہے یہ سطح عورت ہے بس صرف یہی ایک مسئلہ ہے ان کے باقی تمام مسائل جو ہے نماز کے نماز کا جو پڑھنے کا طریقہ ہے تمام سیم ہے چاہے جینٹس ہو چاہے لیڈیز ہو دونوں کا سیم طریقہ ہے حضرت اگر سمجھو میرے گھر پہ میرے میرے میرے والدہ اگر سمجھو کھڑے رہ کے نماز پڑھ رہے باقی روکو اور سجدہ بیٹھ کے کرے تو چلے گا نا جی جی چلے گا رکو سجدہ مطلب کھڑے رہنا یہ ہے نا شرط ہے نہیں ابھی یہ ہے کہ اگر آپ آپ کے والدہ کو آپ کے والد صاحب کو آپ جو خود سے اٹھا بٹھا سکتے ہو نماز کے لیے تو جی۔ جو ہے آپ کے لیے جو ہے یہ ہے کہ آپ آپ ان ان کو کو اٹھائے بٹھائے خود سے نماز پڑھائے یعنی آپ جی۔ سے نہیں ہو پا رہا ہے یعنی کہ کچھ مجبوری ہے نہیں کر پا رہے ہو تو ایسی صورت میں جو ہے وہ خود یعنی کہ جتنا کھڑے ہو سکتے اتنا کھڑے ہو کر نماز پڑھے باقی جو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں کھڑے تو ہو سکتے ہیں خالی ان کا رکو کا اور سجدے کا پرابلم ہے بس یعنی کہ جمتا ہی نہیں ہے کہ رکو سجدے میں جانے میں مطلب رکو رکو رکو سے شاید شاید کر سکتے ہیں اگر سمجھو کوشش کی تو خالی نہیں کر سکتے نیچے جا نہیں سکتے میں میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو کل بتاؤں گا رکو کی کم سے کم جی، جی۔ مقدار کتنی ہے جی، سجدے کی مقدار انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا میں انشاءاللہ انشاءاللہ حضرت آپ نے جیسے مسئلہ جو بیان فرمایا کہ سلام کے لیے اگر پہلے ہی سلام پھیل دے تو نماز باطل ہو جاتی ہے تو اگر جی۔ لائل جی لائلمی کی بنیاد پہ اگر آج تک اسی پہ عمل ہوتا رہا تو باقی کی نمازیں دورہ نہیں ہوگی دیکھیں لا تقنطو من رحمت اللہ اللہ عزوجل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ عزوجل کی رحمت سے نہ امید نہ ہو کہ وہ جو اس سے امید لگا انشاءاللہ وہ جو ہے ہماری نمازوں کو بھی قبول فرمائے گا یہ لا علمی تھا جب تک کہ چل گیا ابھی آپ کو علم ہو گیا تو ابھی آپ خود یہ بات لوگوں کو بھی بتائیں تاکہ جو ہے لوگ بھی ان تمام چیزوں کو سیکھتے رہے اور مسئلہ جو ہے حل ہوتے رہے کہ آج ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا ہے پتا ہے شافعی مسائل کو ایک دم عام کرنا کیونکہ ہمارے علاقے میں اکثر کیا ہو گیا ہے کہ آج سے آپ بیس سال سال پچیس پہلے اگر جاؤ گے تو ہمارے ادھر کی جتنی مساجر ہے چاہے کوکن کی ہو چاہے ممبئی سائڈ کے علاقے کی ہو یہ سب یہ گاؤٹی امامی لوگوں نے نماز پڑھائے ہیں اب تک کے جی بالکل جی گاؤٹی امام جیسے وہی محلے کا جو شخص جو سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والا ہو گیا جو شخص جو پانچ گانا نماز جو ایک دم یہ پڑھنے میں آگے آگے رہتا تھا اسی کو لوگ نماز امام بنا دیتے تھے تو ایسے اور اس ٹائم پہ شافا امام بھی کوئی ملتے نہیں تھے جی۔ تو وہ حساب سے لوگ کوئی بھی شخص آگے بڑھ جاتے تھے تو ایسی صورت میں نہیں ان کو معلوم ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا تھا تو وہ حساب سے جو ہے مسائل معلوم نہیں ہو پاتے تھے کہ مسائل ہے کیا اور ہم ابھی جب ہم جب لوگوں کو مسائل بتانے جاتے ہیں تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ بولے اتنے سالوں سے جی ہم جو پڑھتے آئے اب تک ہم کو کسی نے بتایا نہیں آپ کیسے نئے نئے لے کے آ رہے ہو لوگ ایسی بیوقوفی والی بات کرتے ہیں لوگ فرمایا حضرت آپ نے بالکل صحیح فرمایا میں اپنے گاؤں میں گیا تھا اور بہت جن کو میں نے اس کے بارے میں بتایا مطلب میں کوکن سے ہوں تو آپ کو پتا ہوگا احمد رضا مدرسہ جو ہمارے گاؤں میں ہے کونڈیورے میں اچھا اچھا میں وہیں سے میں ہاں۔ حافظ بنا ہوں ارے ماشاء اللہ تو حاجی صاحب بہت کوشش کی ہمارے گاؤں میں تو بہت جن کو میں نے سمجھایا جیسا کثر کی نماز کے بارے میں بہت سی چیز میں نے بتایا لیکن بولتے ہم تو ایسا کر رہے ویسا کر رہے تو کون سا نیا سیکھ کے آیا تو وہابی کی بات کر میں بولا ارے بھائی وہابی کی نہیں کیا بتا ابھی ان کو سب بتا صحیح بتا آپ نے کہ جہالت جو ہے نا بہت بہت ہے ہمارے کوکن سائڈ میں سب سے زیادہ ہے جی نہیں ایسا نہیں بول سکتے مگر یہ کیا جہالت آپ کے کوکن میں نہیں ہمارے ادھر ہی بہت زیادہ ہے یہ کیا اللہ عز و جل ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے ان تمام چیزوں کی ابھی ابھی کال کال کٹ جائے گا شاید جی جی پھر دعا کر حضرت جی جی وصلی اللہ تعالی علی علی خیر محمد اجمعین اگر کوئی مسئلہ پوچھنا چاہ رہا تھا تو وہ جو ہے اس اس پہ کر دے واٹس اپ پر تو تو انشاءاللہ کو جواب دوں گا میں جی جی چلو کے مسئلے والا فی عذاب النار اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بفضل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما